بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں پہلی بات لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں پچہتر فیصد جھوٹ اور پچیس فیصد طاقت استعمال کی جاتی ہے غالباً یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین اس مقولے کو سامنے رکھ کر ہم سے جنگ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل خصوصی طور پر اپنی طاقت کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں یکا یک اخبارات ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر پر نمودار ہوتا ہے کہ امریکی سی آئی اے کا ایک پرانا خفیہ ایجنٹ انقریب اندر کے راز فاش کرنے والا ہے یا موساد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا کوئی سابق اہلکار اندر کی باتیں اگلنے والا ہے یہ اشتہار پڑھتے ہی دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہر طرف طلب اور تڑپ بڑھ جاتی ہے تو اچانک دو چار سو صفحات پر مشتمل با تصویر کتاب منظر عام پر آ جاتی ہے اور اس میں امریکیوں اور اسرائیل کی خفیہ طاقت اور سازشوں کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا تھر تھر کانپنے لگتی ہے اور محکوم قومیں خصوصاً مسلمانوں کے حکمران امریکہ اور اسرائیل کو جزیہ نما ٹیکس اور زیادہ سے دینے لگتے ہیں اور ملت اسلامیہ کے جگر کے ٹکڑے پکڑ پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر دیتے ہیں دوسری طرف ترقی اور فیشن کے نعروں نے یہود و نصارہ کو عمومی طور پر نعوذ باللہ محبوب بنا دیا ہے اور اب تو نعوذ باللہ انہیں افضل تک قرار دیا جاتا ہے اور انہیں تہذیب و ترقی کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایسے وقت میں ضروری ہے کہ قرآن مجید سے روشنی لی جائے اور یہودیوں کا اصلی چہرہ دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کی سب سے بزدل ذلیل حریص اور گندی قوم ہے ہمارے مصنفین حضرات اب تک یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی خوفناک سازشوں کا تذکرہ فرماتے رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی خدمت ہے لیکن ہم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہودی باوجود اپنی سازشوں اور ظاہری طاقت کے کوئی ناقابل تسخیر قوت یا قابل اتباع قوم نہیں ہیں بلکہ وہ اب بھی ویسے ہی ہیں جیسا انہیں قرآن نے بیان فرمایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی سازشیں ہم پر طبیعت کامیاب ہوتی ہیں جب ہم خود بعض اندرونی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابئی یہودیوں کا شکار ہوا کیونکہ وہ ایک لالچی حریث بزدل انسان تھا اور دنیا میں سرداری اور بڑائی پانے کا جنون اس کے دماغ پر سوار تھا لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودیوں کے کسی فریب میں نہیں آئے یہاں تک کہ جب ایک سازش کے تحت یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو آپ سے محبت رکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ ہی مسکرائے اور نہ ہی اسے اپنی عمومی مقبولیت سمجھ کر خوش ہوئے بلکہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا اللہ کے دشمنوں میں تم سے بالکل محبت نہیں رکھتا تھوڑا سا غور کیجئے جسم فروش طوائفیں کن لوگوں کو شکار کرتی ہیں وہ آدمی جو بیوی کے سوا طبی اور عقلی طور پر کسی طرف توجہ ہی نہ کرتا ہو وہ ساری زندگی ان طوائفوں سے محفوظ رہتا ہے لیکن جو لوگ خود غلازت کھانے کے شوقین ہوں یا جن کے عظم میں کمزوری اور آنکھوں میں خیانت ہو وہ جوک در جوک ان طوائفوں کے ہاتھوں شکار کر لیے جاتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ طوائفیں بہت بڑی طاقت اور ناقابل تصغیر قوت ہیں اور پھر وہ ان کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے اور ان کا قلع کما کرنے سے گھبرانے لگے یا انہیں جزیہ نما ٹیکس دیتا پھرے تو یہی کہا جائے گا کہ اگر ماتم حلال ہوتا تو اس شخص کی عقل پر کیا جاتا مختصر یہ کہ اگر مسلمان شعوری طور پر مسلمان ہو اور شہوت پرستی حب مال حب جا اور تفرقہ بازی سے محفوظ ہو اور بزدلی سے نفرت رکھتا ہو اور حرص اور نفس پرستی سے پاک ہو اور دنیا کی بجائے آخرت کی فکر سے سرشار ہو اور جہاد فی سبیل اللہ میں اسلامی احکام کے مطابق مصروف و مشغول ہو تو بتائیے کہ یہودی کس راستے سے اس تک پہنچیں گے تب مقابلہ میدان میں ہوگا اور میدان کا نتیجہ غزوہ بنو نذیر غزوہ بنو قریضہ اور غزوہ خیبر سے مختلف نہیں ہوگا انشاء اللہ العزیز